حضرت جابر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ افراد نبی صلی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گندنے کی بو محسوس ہوئی آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ پودا کھانے سے منع نہیں کیا تھا جس چیز سے انسان کو ایزا پہنچتی ہے اس سے فرشتے بھی ایزا محسوس کرتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینسٹھ